ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مارے اور وہ خادم اللہ کا نام لے لے تو تم اپنے ہاتھوں کو روک لو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچاس یہ حدیث ضعیف ہے